اور شرکیاں چیزیں جیسے تعویذ ہے دھاگے ہیں یا کسی جادوگر نے دی تھی کوئی بھی چیز ہے کچھ پیپرز چپکائے ہوئے ہیں کیلے ٹھوکے ہوئے ہیں یا کسی جادوگر نے دی تھی کوئی بھی چیز ہے وہ گھر سے باہر پھینک دیں رستے پہ نہیں لیکن ایسی بیابان جگہ جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو کیونکہ میں ایک لیٹی کا علاج کر رہی تھی یعنی میں تو علاج کرتی نہیں ہوں لیکن جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں مجھے ایسا ہوا ویسا ہوا تو میں کہتی ہوں خود ہی کرے میں بتاتی ہوں کیا کیا کرنا ہے تو خود اس کا علاج کرے اور نہ ہی راکھی کے پاس جائے نہ کسی کو پوچھے بس یہ علاج ہے تو اب یہ میں نے جو بھی کہی تھی وہ علاج کرنا شروع کی پھر بھی کہہ رہی تھی کہ میرا کچھ زیادہ کچھ فائدہ نہیں ہوا اثر اتنا نہیں ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی تعویذ کوئی ایسی چیز دھاگے وغیرہ ہے کیا تو کہنے لگی ہاں وہ پرانی جب ہم پہلے وہ ویسے علاج کرتے تھے تو وہ گھر میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور میں نے کہا کہاں رکھے تو بولنے لگی کہ کبٹ میں ہے کچھ کچھ چیزیں میرے سر کے نیچے جہاں میں سوتی ہوں تو بیڈ کے نیچے وہ انہوں نے بولا تھا رکھنے کچھ چیزیں پیر کے نیچے جو گدے کے نیچے رکھنے کا آتا وہ میں رکھی ہوں تو میں نے کہا اسی لیے تمہارا علاج نہیں ہو رہا ہے انہیں بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہاں کہاں انہوں نے رکھی تھی اسٹور روم میں ہال میں بیڈ روم میں تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ہسبینڈ کے ہیلپ لے کے جتنی گھر میں ایسی چیزیں تعویذ گنڈے وغیرہ دھاگے وغیرہ جو بھی تھے وہ سب انہوں نے جمع کیا ایک جگہ اور پھر انہوں نے ایسی جگہ پانی میں پھینکا جہاں پر کوئی نہیں جاتا یعنی انسان کوئی نہیں جاتے ہو تاکہ ان کو بھی نقصان نہ ہو تو وہاں پر انہوں نے پھینک دیا اور پھر انہوں نے علاج کیا الحمد للہ الحمد للہ پورا ان کا علاج ہو گیا اور بالکل وہ پہلے جیسے یعنی جیسے ہیلدی تھی ویسی ہو گئی ورنہ اتنی تکلیف تھی ان کے اوپر ایک تو ایک جادو کا تو اثر تھا ہی پلس آسے بھی اثر بھی تھا دونوں تھے ان کے اوپر اور ویسے بھی جو ان کی فیملی تھی اس میں سب سے بیسٹ فیملی میں مانی جاتی تھی یعنی ان کو جو ہسبینڈ ملے تھے وہ اچھے خاصے پیسے والے تھے تو ان کے دوسرے رشتے دار تھے ان کو پہلے سے ان کے بارے میں جلسی تھی حسد تھا اور نظر بھی بہت لگتی تھی تو ساری ایک ساتھ چیزیں تھیں بٹ الحمد جو میں نے انہیں جو کہا انہوں نے کیا لیکن وہ شرکیہ چیز گھر میں ہونے کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا تو وہ ساری شرکیہ چیز گھر سے نکال دیں ایون تصویر بھی لٹکی ہوئی ہے وہ بھی نکال دیں اچھا اور احتیاط میں یہ بھی آتا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے جب چاہے پڑھیں ٹائم ہو گیا اس وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے ظہر کا ٹائم آیا ظہر کی نماز عصر کا ٹائم آیا عصر کی نماز وقت پہ پڑھنا سب سے پہلے اور خاص طر سے فجر کی نماز کیونکہ فجر کی نماز کی کئی ایک فضیلتیں تو آتی ہے لیکن پتہ ہے جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اس کے اوپر جادو آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے وہ کیسے فجر کی نماز کو جو نہیں اٹھتا پہلی بات تو رات کے وقت ہی شیطان جو ہوتا ہے نا وہ گردن کے پیچھے جو گدی ہوتی ہے نا اس پہ نوٹ بنتا ہے گاٹھے گرہ لگا دیتا ہے تو گرا کیا ہے جادو ہے نا جادو میں کیا کیا جاتا ہے جیسے دھاگے وغیرہ کالے دھاگے ہوتے اس پہ گرا لگائی جاتی ہے کچھ پڑا جاتا ہے نا تو یہ گرا لگاتا ہے تین گرہ تین گرہ لگاتا ہے نوٹس لگاتا ہے تو ہر ایک پہ جادو روز ہو رہا ہے مجھ پہ بھی ہو ہو رہا رہا رہا ہے ہے ہے آپ پہ بھی وہ کون کر شیطان کر رہا ہے اب جو فجر کے لیے گرا کھل جاتی ہے پہلی بات وہ اٹھتے ہی دعا پڑے گا اٹھتے ہی کچھ سی اٹھنے کی دعا وہ بھی دعا ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے صرف اس Sajidoon A S dash S double A J I D double O N یہ اگر ٹائپ کریں گے تو یوٹیوب چینل ویب سائٹ وغیرہ پہ اور فیس بک پہ بھی ہے ہماری تو وہ ساری آپ کو دعائیں وہاں پر ملے گی انشاءاللہ میں بتاؤں گی بھی کہاں پر رکھی ہوئی ہیں تو یہ گرہ لگاتا ہے لیکن جب دعا پڑ رہا ہے اٹھنے کی تو وہ ایک پہلی گرہ کھل جاتی ہے اب دو باقی ہیں وہ کیسے کھلے گی جب وہ وضو کرتا ہے بندہ تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گراہ کھل جاتی ہے یعنی ہر ایک پہ جادو ہو رہا ہے ہر ایک پہ وہ وہ اچھا ہو ہو برا لیکن یہ تین چیزیں کرنے سے کھل جاتی ہے اسی لیے اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں ہم فجر کے لیے اٹھے لیکن غفلت کرتے ہیں اور ہمارا پورا دن موڈ آف رہتا ہے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہم بے چین رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں حالانکہ چاہ کے بھی ہم نہیں اٹھ پاتے کیوں کیونکہ جادو ہو گیا ہے آٹومیٹک وہ جن نے جادو کر دیا رات کو شیطان گرا لگا کے چلا گیا وہ انسان نے نہیں کیا بلکہ وہ جن نے کیا تو یہ گرا کھولنے کے لیے فجر کی نماز کے لیے ٹائم پہ اٹھا کرے ایسا نہیں کہ آٹھ بجے نو بجے اٹھ کے پھر میں نماز پڑھوں گی حالانکہ اذان ہو رہی پانچ بجے یا چار بجے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک چیز اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے نہیں اٹھتا فجر کے لیے نہیں اٹھتا لیٹ دیر سے اٹھتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اب سوچے خود کی بھی پیشاب ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم خود کی پیشاب لیں اور کان میں ڈالیں یہ تو شیطان پیشاب کر رہا ہے اب آپ کہیں گے ہمیں تو فیل نہیں ہوتا کچھ چیزیں ہمیں فیل نہیں ہوتی لیکن اللہ نے بتایا نا یعنی آپ نے بتایا اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی جو اللہ نے بتایا جبریل علیہ السلام کو تو وہ جبریل علیہ السلام نے آپ وسلم کو بتائی اور وہ چیز پھر آپ وسلم نے ہمیں پہنچائی تو یہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے گندگی کان میں ڈال کے چلا جاتا ہے اسی لیے وہ چڑچڑا پن اور جو دوسری چیزیں بیماریاں ہو رہی کینسر ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے دوسری بھی ایسی ایسی بیماریاں ہو رہی کیوں کیونکہ گندگی جا رہی ہے اب ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ آپ اسلم کی باتیں ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ہے جو جو انہوں نے کہا ہے اس کو فالو کرتے جائے ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور سب سے مین مین مین چیز صبح شام کے اسکار کبھی بھی نہ بھولیں کسی بھی حالت میں حیض کی حالت میں ہو یا نہ ہو یا کسی بھی حالت میں ہو صبح کے اسکار شام کے اسکار آپ نے کمپلسری پڑھنا ہی پڑھنا ہے دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے تو بھی پڑھنا ہے میں انشاءاللہ بتاؤں گی ہمارے ویب سائٹ پہ کہاں رکھی ہوئی ہیں آپ لائبریری میں ہمارے جائیں گے تو وہاں پر اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے اور انگلش ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے اور اس میں جتنی دعا ہیں وہ ساری دعائیں آپ نے پڑھنی ہے ایک بھی اسکپ نہیں کرنا ہے یاد رکھیں ایک لیڈی تھی مجھے کہتے میں تو صبح شام کے اسکار پڑھتی ہوں لیکن بس کلس جو ہے نا وہ پڑھنے میں غفلت کرتی ہوں ایک نے کہا لا الہ الا اللہ وحد شریک علم وہ پڑھنے میں میں غفلت کرتی ہوں یہ جو غفلت کرے نا وہ تو مین چیز آپ چھوڑ رہے تو یہ کوئی بھی چیز میں نے جو لکھی ہوئی ہوں جو بھی وہ اس پی ڈی ایف میں ہے میں نے وہ سب ریسرچ کر کے اور اوتھنٹیسٹی معلوم کر کے اور پھر بعد میں میری ہی اسٹوڈنٹ نے اس کو پھر سے چیک کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے وہ ڈالا ہوا ہے تو وہ ساری کے ساری دعائیں کسی بھی حالت میں جس کے اوپر اثر ہو نہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں ہے صبح شام کے اذکار کمپلسری پڑھنا ہے آپ کو لنک بھی دیا جائے گا گروپ میں انشاءاللہ صبح شام کے اذکار سارے کے سارے پڑھنے ہی پڑھنے فجر کے بعد اور پھر شام کے اذکار شام میں اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ سورہ البقرہ جو ہے وہ یا تو خود پڑھیں یا تو کیسٹ لگا دیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہاں رکیا ہے نا وہ ہمارے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے ایٹ لیسٹ تھرٹین منٹس کا جو رکیا ہے نا جس پہ اثر نہیں بھی ہوا ہے نا کچھ نہیں ہوا ہے اس نے بھی احتیاط کے طور پہ سن لے اس کو وہ صرف تھرٹین منٹ کا رکیا ہے زیادہ نہیں ٹائم لگے گا تو وہ سنا کریں اور اس کے بعد ایک ہم نے پلے لسٹ میں رکھا ہوا ہے وہ ون آور سم تھنگ ہے چودہ منٹ شاید کچھ ہے تو وہ تو مین ان کے لیے ہیں جن کے اوپر اثر ہو گیا انہوں نے ڈیلی وہ سننا ہی سننا ہے خاص طر سے میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں ان کو جدا کرنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ مین رکھا ہوا ہے اور وہی پلے لسٹ میں ہم نے تھرڈ رکھا ہوا ہے سورہ الباکر پوری کے پوری رکھی ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ ایک بار تو بھی گھر میں وہ پلے کریں اور اگر خود پڑھتے ہیں تو اور فائدہ ہوگا پوری کے پورے سورہ بقرہ پڑھنی ہوگی خاص طر سے ان کو جن کے اوپر اثر ہے یا تو وہ لے کرے وہ ریسائٹیشن کو یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ سوریا البقرہ کے لاز ہیں نا بہت بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں آمن رسولو سے تو وہ آپ نے روز رات کو ہر ایک کوئی جس کو اثر ہو نہ ہو ہر ایک کو وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھیں پتہ ہے وہ جو لاسٹ آیت ہے نا دو اس سے جادوگر بھی ڈر جاتے ہیں اور ایون شیطان بھی ڈرتا ہے اگر کوئی یہ دو آیت پڑھتا ہے تو ایک راکی تھے انہوں نے کہا کہ ایک کیس آئی تھی تو وہ کہنے لگے ان کا علاج ہو رہا تھا کسی غلط آدمی سے تو وہ ان کو کہنے لگا کہ سورہ البقرہ ہے نا وہ صرف جنات اگر گھر میں آتے ہیں ان کا ہی علاج ہے باقی جادو کا تو وہ سوریا البکرا علاج ہے ہی نہیں ایسا وہ بولنے لگے اس لیے انہوں نے وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا یا لگانا چھوڑ دیا کہ کیوں بولا اس نے جادوگر نے کیونکہ جادوگر کو پتا ہے کہ اگر یہ سوریا البکرا پڑھتی ہے یا لگاتی ہے تو پھر میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا یہ تو مجھے کچھ پیسہ دینے والی نہیں کیونکہ اس کا علاج آٹومیٹک ہو جائے گا اس لیے لوگ ڈراتے ہیں ایسے جادوگر کے سوریال بکرا نہیں پڑھو ایسا بولتے حالانکہ آپ نے اس کے سوریہ البکرا کی کئی ایک فضیلت ہے آپ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ جس گھر میں سوریہ البکرا پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں آتا نہیں ہے حاضر نہیں ہوتا ہے تو سوریہ البکرا کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور خاص طر سے آخری دو آیت وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نا تو رات کو سونے سے پہلے اور صبح بھی پڑھے اور جس کو اثر ہے اس نے ہر نماز کے بعد پڑھے انہوں نے ایک وہ جو میں بول رہی تھی راکی انہوں نے ایک علاج دیا تھا ایک لیڈی آئی تھی اس نے کہا کہ ہم سب کو گھر میں تکلیف ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ پردے ہل رہے ہیں گھر میں کچھ اور چیزیں ہل رہی ہیں اور بھی کئی ایک چیزیں ہوتی ہے اور جادوئی جیسا اثر ہمیں لگتا ہے تو انہوں نے کہا تم نے ڈیلی سورہ البقرہ کی دو آیتیں پڑھ کے پانی میں دم کرنا ہے تین ٹائم اور وہ پانی خود بھی پینا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پلانا ہے گھر کے لوگوں کو بھی پلانا ہے ایسے کنٹینیو تین دن کرنا ہے اگر نہیں ہو رہا تو سات دن تک کریں اور الحمد ان کو وہ فرق پڑا اب سورہ البقرا کی لاز دو یاد کرنے کی کوشش کرے اور بچوں کو بھی سکھائے تاکہ بچوں پہ بھی اثر کسی کا نہ ہو انشاءاللہ لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ بھی سمجھنا کہ یہ سورہ البقرہ نے مجھے بچا لیا یا کوئی میں دعا پڑھتی تھی اس نے بچا لیا تو یہ شرک ہو جائے گا اس لیے یہ نہیں سمجھے یہ دعا نے بچایا بچایا اللہ نے لیکن یہ ذریعہ ہے ہمارے لیے ایک مینس ہے جیسے دوا کیا ہوتی ہے ایک مینس ہوتی ہے اور ڈاکٹر بھی ایک مینس ہوتا ہے شفا دینے والا اللہ ہے اگر کوئی کہتا ہے ڈاکٹر نے شفا دیا یا اس دعا نے شفا دیا تو شرک کر رہا ہے تو ایسی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ دعا پڑتی تھی اس لیے میں بچ گئی یہ نہیں کہنا چاہیے بولنا کہ یہ مینس تھا میں یہ مینس کو استعمال کی جیسے دوا کو استعمال کرتے ذریعہ ایک ہوتا ہے وہ استعمال کی الحمد اللہ کے فضل سے مجھے شفا ہوگی تو یہ بات کہہ سکتے ہیں تو اس کی عادت ڈالیں آپ اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ وضو میں ہمیشہ رہنا ہے جب وضو ٹوٹ جائے اور اکثر وضو کب ٹوٹتی ہے جب واش روم میں جاتے ہیں تو جب بھی واش روم جائے تو کیا فرق پڑتا ہے ایک منٹ بھی نہیں لگتا وضو کر کے باہر آ جائے تو وضو میں رہنے کی کوشش کرے کیونکہ بہت فائدے ہیں انشاءاللہ وضو میں رہنے کے اور